آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے ہاں، میرا کا ڈال آیا ہاں، میرا نا ڈال آیا ہاں، میرا نا کا ڈال آیا مینا کا ڈال مینا کا ڈال آیا مینا کا ڈال آیا ہم کا ڈال آیا فضیلت آمنا کے چاند کی ہو بیا کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا گا آمنا تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوا فگر آمنا تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوا فگر آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا جو کہا میرے نے وہ ہمیشہ سچ ہوا ہو بہو تسلیم کرتا آج سائنس دان ہے میرا دادا آیا میرا رات آیا میرا را کا ڈال کا دال آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا دال کی غیبت سے پہاڑوں پر تاری زلزلے جس کی غیبت سے پہاڑوں پر تاری زلزلے سینئے محبوب پر اترا یہی قرآن ہے میرا دادا آیا میرا دادا آیا میرا دادا آیا میرا رایا میرا کا آیا کا آمنا کا ڈال آمنا کا لال آیا آمنا کا دادا سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا دیکھ منکر ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے کا دادا ڈال آیا آمنا کا ڈال آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال کوئی بھی تم سا ہے میرے ماںگے مبی کوئی بھی تم ساحی اے میرے ماں مبھی دونوں عالم میں نہیں ہے یہ میرا کا آیا رام کا آیا رام کا ڈال آیا رام کا تالا رام نا کا ڈال آیا رام کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈالا ہو کیسے فضیلت آمنا کے چاند کی ہو بیا کیسے فضیلت آمینا کے چاند کی اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال وقت آمد رب کی رحمت کے جو صدقے وہاں بٹے وقت آمد رب کی رحمت کے جو صدقے وہاں بٹے آج اسی رحمت کا طالب یا نبی سلمان ہے آمنا کا ڈال آیا رام آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال آیا آمنا کا ڈال